میرے مرشد محبوب رحمۃ اللہ علیہ کے شاہ تجھے مشکل ہے کیا غم کو میرے و زبر کرنا تجھے مشکل ہے کیا غم کو میرے زیر و زبر کرنا تجھے مشکل ہے کیا غم گو مے رو سہر کرنا ہماری شا می بن گو پیر کے سہر کرنا ہماری شا می بن گو پیر کے سہل

قدرت یہ حد کرشمہ ہونا ہے مالک کے ہم سے دور کو پھر نہ

کیا کریے کی برے کو تیرا غم میں پشی تو کمل گرنا کل برے کو تیرا غم میں پشی تو کمر کرنا تیرا در کی کیا تھا کسی برے کو تیرا تم نے خوشی کو کرنا جو تیری روبا روبا سے دو میںومانہ فصل دل دلانا فصل اللہ کے راستے میں دو دلی دکھانا یعنی اللہ کے احکامات اور دین پر چلنے میں مخلوق کی خاطر معاشرے کی خاطر ان سے دب جانا دوست یار دوست بیویوں سے بیوی بچوں سے دب جانا یا کوئی بھی دفتر کے لوگ ہوں معاشرے کے لوگ ہوں ان سے ان کی باتوں سے ڈر جانا اور دین کے احکامات کو پیچھے کر دینا اللہ کے حکم کو پیچھے کر دینا مخلوق کے رضا کو آگے کر دینا اللہ کی رضا کو پیچھے کر دینا جی لومڑیانہ خصلت ہے کچھ دلوں کی خصلت ہے مومن کی شان کے خلاف جو تی روبا گیا ستنا کا تجھے مشکل نہیں ہے تو ہر کر

کر دے تجھے مشکل نہیں اس کی کو پلتا جا کر دے کرم سے اپنے اختر کو تیرا کن کرم سے اپنے اختر کو تیرا کن تو کمل کرنا کرم سے اپنے اصل کو تیراشن تو کمر کرنا تجھے مشکل ہے کیا کو میرے لو زبر کرنا تماری شان کے شام کیا اکل بھاری سال کی شام نور سنت کونوں مقامی نور سنت کونوں مقامی کیا تو جلنی پیتے بھیا کیا تجلی جلنی تیرے بیان نور سنت ہے کون مکان نور سنت ہے کون مکان کیا تو جلنی گیتے بھیا کیا تجلی جلنی گیتے بیان اب تو سنتا کرے تب میں کیا اثر تار سالت کی شان اب تو کھڑے ایک سب میں کیا اثر تار سالت کی شان اب تو سلطان کھڑے ایک سب میں کیا اثر تار سالت کی شان نور سنت ہے کونو مقامی کیا تجلی تیرے بیان وہ کا تو نے اس طرح سے مٹانا مٹایا جانے وہ او کا تو نے طرح سے جانے پر مٹایا جان مورے تم نکانے کیا تجلی کی تیرے بنا یہ تیری غلامی کا صدقہ شان سلطانیت یہ تیری غلامی کا صدقہ شان سلطانیت نیت شکر گام شکر کام اونٹ چرانے والے صاحب کرام رضی اللہ تعالیٰ کوایا کرتے تھے لیکن حضور ابدر صلی اللہ علیہ وسلم غلامی کے ضبطے میں ان کی شان تھی شان سلطانیت تھی حکمرانی کرتے تھے لوگوں پر ان کی حیبت داری ہو جاتی تھی کا شان سلطانیت شکر

لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ان کو اللہ کی محبت کے پھول برسائے گئے محبت کے پھول برسائے گئے جس نے کانٹے بچھائے سے میں گل بداما دامن پھولوں سے بھر جانا دامن پھولوں سے بھر جانا دوستان کے معنی باپ جس کا بچھائے سے دیکھا گل بداما تیرے دوست میں جس کانٹے بچھائے سے دیکھا گل بداما تیرے دوست پتہ کے موقع پر بھی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف سے واپس مکہ مکرمہ تشریف لائے وہاں بھی جب جن کافروں نے آپ کو ستایا تھا ظلم کی انتہا کر دی تھی تو وہ قوم زدہ تھے کہ آج نہیں ہمارے ساتھ کیا سلوک ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو اشاع کرنا والے پہنچ جاؤ جو میرے جو میرے بھائی یوسف یعنی حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو کہا تھا کہ آج آپ پہ کوئی پکڑ نہیں کوئی گناہ نہیں تو وہی تم لوگوں کے ساتھ آج معاملہ ہے لا تقریب والے پہنچ جاؤں اور اس قدر توازوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے کہ آپ صلی اللہ توازوں کی وجہ سے اور خشیت الہی کی وجہ سے اور فنائیت کی وجہ سے آپ کے جاری مبارک اونٹ کے پجارے کو چھو چھو رہی تھی کمر اس قدر جھک گئی تھی خشیت سے یہ توازوں کی شان تھی اس کو مو نے بہت سے انگریز مور نے بھی لکھا ہے یہ توازوں کی شان کبھی زندگی میں اور کبھی تاریخ میں یہ ایسی توازوں کی شان اپنی نسلی نے نہ دیکھی کہ جس کو جس کو سارے عالم پہ فتح ہو جائے اور وہ اس حال میں داخل ہو بادشاہ کو اکڑتے ہوئے جاتے ہیں اور اس اکڑ میں پھر سب کو ستاتے ہیں پوری قوم کو ستاتے ہیں خصوصاً اس قوم کو ستاتے ہیں جس نے ظلم بھی کیا ہو لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا شان رحمت تھی جب فاتح ہو کر داخل ہو رہے ہیں تو اس قدر توازو سے داخل ہو رہے ہیں کہ سینہ مبارک جدا ہوا تو سے لگنے کے ساتھ جس قدر توازو سے داخل ہو سیکھیں دین کو سمجھیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کریں مستند کتابوں سے یہ ضروری ہے آج کل بہت گہرائیاں پھیل رہی ہیں قرآن پاک کے ترجمے مختلف لوگ کر رہے ہیں عربی سیکھ کر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ترجمہ کرنے کے قابل ہو گئے قرآن پاک کو سمجھنے کے قابل ہو گئے یہ غلط ہے جب تک قرآن پاک کے علوم معمولی علوم نہیں ہیں ایسے ہی حدیث پاک کے علوم معمولی علوم نہیں ہیں جب تک کہ حدیث شریف کے روح قرآن پاک کے روح اور فقہ اور تمام قرآن علوم اور حادیث مبارکہ کے علوم پر پورا عبور نہ ہو تمام مسائل کا علم نہ ہو اس وقت تک قرآن پاک کو اپنے تدبر سے نہیں سمجھنا چاہیے ہاں مفسرین مستند مفسرین کی تفاصر ہیں جیسے مولانا تفریح عثمانی صاحب کی آسان ترجمہ قرآن ان کے والد ماجد حضرت مولانا مفتی شفیع صاحب اللہ علیہ کی ماحد القرآن ہے یا تفسیر عثمانی ہے یہ سب مستند کتابیں ہیں مستند تفاصر ہیں ان سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں لیکن عربی سیکھ کر یہ سمجھ لینا جیسا کہ آج کل ہو رہا ہے عربی زبان سکھائی جا رہی ہے لیکن وہ تو بہت اچھی بات ہے عربی زبان کا سیکھنا لیکن زبان سیکھ کر یہ سمجھ بیٹھنا کہ ہم ہر چیز کے قابل ہو گئے اب ہم قرآن پاک کو خود سمجھ سکتے ہیں یہ گمراہی کا راستہ ہے شیطانی راستہ ہے شیطان گمراہ کر دیتا ہے یہی وجہ ہے کہ امت دین دین کے نام پر بھی فرقوں میں بڑھ گئی کہ ہر آدمی عربی سیکھ کر اپنا اپنا مطلب قرآن بات سے خود افز کرا اپنی عقل کے مطابق دین کی روح تو ہے ہی اس میں لہٰذا شیطان نے نئی چال چل رہی ہے زمانے جو لوگ دین پر چلنا چاہتے ہیں ان کی گمراہی کا پھر یہ راستہ نکال دیا کہ عربی زبان سیکھو اور خود سمجھو قرآن کو یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے قرآن پاک کی اگر پڑھنا ہے فائدہ اٹھانا ہے ضرور قرآن پاک کو ضرور سمجھ کے پڑھنا چاہیے بہت اچھی بات ہو لیکن اس کو اپنی عقل سے مت کرو کیونکہ سارے مسائل کا علم ہم کو نہیں ہے اور تمام شریعت کا علم ہم کو نہیں ہے ذکا کا علم ہم کو نہیں ہے اس کے لیے بہت بڑی عقل چاہیے اور پوری فقہ نے ٹیم کو سیکھنے میں لگائی اس کے بعد تفصیل کسی کسی نے لکھی اور بعدوں میں تو تفصیل لکھنے کی ہمت بھی نہیں اور یہاں ہم لوگ ایسے جڑی ہو جاتے ہیں ذرا سی عربی سیکھ لی اب رہے کہ ہم اب ہم ہر چیز ہم خود کر سکتے ہیں یہ گمراہی کا راستہ ہے کیا بات کہاں سے چلی گئی کہاں سے چلی گئی ہاں سب سے مکہ کے موقع پر کیا بات کہہ رہا ہوں ہاں اور یہ بات کیسے نکلی تھی سب حاضر تھے جو تھا اس ہاں یہ بات معلوم نہیں کیسے کی عربی زبان شکر اچھا، بعد بات تو مکمل ہو گئی نا چلا قدم پر کام ہے وہ دونوں جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک کی پیروی کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں کے اداؤں کو اختیار کیا آداد کو اختیار کیا سنتوں کو اختیار کیا بس وہ کامیاب اور کاپرا نے نقشے قدم نبی ہیں جنت کے راستے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے اور ان کو اللہ اللہ تعالیٰ کا اعلان ہے کہ اگر تم چاہے نبی آپ کہہ دیجیے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے تو میری اتباع کرو اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرنے لگے کیا راستہ ہے سنت سنت کی ایک ایک ایک ایک عمل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ جس کو ہم سنت کہتے ہیں اس کی نقل جو چلا پر کامران وہ دونوں جانا اور بعض لوگ اصل بات تو کیے کہ ماحول جس ماحول میں آدمی رہتا ہے اس ماحول کی باتیں جو ہے آدمی پکڑ لیتا ہے اور وہ وہی سمجھتا ہے جس کو کہتے ہیں کنویں کا کمنٹر اب کنویں میں رہتا ہے اس کو معلوم ہی نہیں وہ یہ کہتا ہے کہ ادھر بھی ننگی فلمیں ادھر گانے ادھر یہ ادھر تماشے ادھر شادیوں کی رسمیں ادھر یہ سب بس یہی ہے دنیا میں سب معاشرہ جدھر جا رہا ہے وہی تو یہ ہم بھی جائیں گے زمانہ چڑھ طرف جا رہا ہے وہی تو ہمارا بھی ہونا چاہیے حالانکہ حضرت ہمارے فرماتے تھے کہ بھائی شیر بہاؤ کے خلاف چلتے مومن شیر ہے بھائی یہ شیر جو ہے یہ گیدڑوں میں اور بھیڑیوں میں رہ رہے کے یہ بھی گیدڑ بن گیا ہے اصل بات یہ ہے ماحول کی بات ہوتی ہے جس ماحول میں رہے گا جیسے کہ ایک شیر کا بچہ پیدا ہوا تو وہ شروع ہی میں جو ہے بچھڑ گیا اپنی ماں سے اور وہ بھیڑیوں میں رہ بھیڑوں میں رہنے لگا بھیڑ یعنی بھیڑوں میں رہے بھیڑ کہتے ہیں دمبا اور بھیڑ ایک جیسے ہوتے ہیں بھیڑوں میں رہنے لگا تو اس کی آواز بھی من میں نانے جیسے ہوئے بھی کیا وہ یہی سمجھتا تھا کہ جیسے یہ ہے ویسے میں بھی ہوں اس میں رہتے رہتے وہ بھی ویسے ہی ہو گیا اور لیکن ایک دن کیا ہوا کہ اس نے جب تالاب میں سب پانی پی رہے تھے بھیڑ بھی اور یہ بھی اس نے دیکھا کہ میری تو چہرہ مختلف ہے یہ اور مخلوق ہے میں اور مخلوق ہوں اب جب اس نے دیکھا تو اس کی فطرت جاگو جی اس نے کہا میں تو اس سے الگ ہوں پھر اس نے دھاڑ لگائی اور سارے بھیڑیں بھاگ گئی جانا تو کیا ہوا کہ اس نے اپنے آپ کو پہچان لیا آج مومن اپنے آپ کو بھول جائے ہم کیا تھے کس لیے آئے ہیں ہمارا مالک کون ہے کس کام سے بھی جائے سب ہم چیزیں بھول گئے ماحول کی وجہ سے ماحول میں غفلت ہے ہر جگہ تو جہاں غفلت دور کی جاتی ہے جہاں نیندیں اڑائی جاتی ہیں ان ان ماحول میں اس مجلس میں اور نیک صحبتوں میں جانا آنا شروع کریں تو معلوم ہو جائے گا آیت کون سی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نمونہ بنا کر بھیجے گا گانا فی رسول اللہ حسن حسن یہ سب سے بہترین نمونہ ہے کون پہ احکم حافظ سارے عالم کا پیدا کرنے والا ساری مخلوق کو پیدا کرنے والا کفار کو بھی وہ اس نے پیدا کیا مسلمانوں کو ساری مخلوق کو وہ پیدا کرنے والا ہے اس سورج چاند ستاروں کو پیدا کرنے والا وہی سونے چاندی کے ڈیروں کا پیدا کرنے والا وہی پیٹرول اور دیگر معدنیات کا پیدا کرنے والا وہی ہے سارے غلے اور سورج اور چاند کے نظام اور یہ سمندر اور خشکی کی تمام عملوں کو غذا روزی دینے والا سب وہی ہے وہی وہ نے اعلان کر رہا ہے لفظ کان الحکم کی رسول سویدہ ہے اس حسن ارے ہم نے نمونہ بھیجا ہے بھائی اس کے اوپر عمل کر لو ورنہ بس بہت نقصان ہے وہ فرما رہے ہیں کہ یہ اس کو تم بہترین نمونہ ہم نے بنا کر بھیج دیا اب کوئی پاگل یہ ہوگا کہ اس نمونے کو برا سمجھے گا خدا نخواستہ یا اس نمونے کے پر عمل کرنے میں شرم کرے گا کتنا ہے وہ ہاں؟ بڑی طاقت والا کہہ رہا ہے یہ ساری نچلی طاقتیں ہیں ایک ہوا تیز چلے سارا سمندر اصل بدل ہو جاتا ہے بڑے بڑے پانی کے جہاز بڑے بڑے گہری پیڑے ایک کا آئے اور ان کو الٹ کر رکھتے ہیں کتنے بھی اس میں سولہ اور ایک سترہ کھڑے ہوئے ہوں لیکن ایک کھپیڑا سمندر کی ہوا ایسی طوفانی چلتی ہے تو اٹھا کے اس کو الٹ کے رکھ سکتی ہے اللہ کی قدرت کے آگے کوئی چیز نہیں تو بڑی طاقت والا سب سے بڑی طاقت والا اعلان کر رہا ہے کہ یہ میرا نمونہ ہے اس پر عمل اس کے نمونے پر عمل کرو گے تو تم کامیاب ہو جاؤ گے اور اس پر عمل نہیں کرو گے تو تم خائب اور خاصر اور نقصان نقصان اٹھاؤ گے بہت زبردست قیامت کے دن تمہیں قبر سے ہی آزاد چکھنا پڑے گا دردناک آزاد چکھنا پڑے گا جو بات ہم نے بتا دی اس پر عمل نہ کیا اور اس نمونے پر نہ چلے تو تمہاری زندگی جانوروں سے بھی بدتر ہو جائے گی جانوروں سے بدتر الائے کا کل انعام بلحم عظم ان کافروں کے بارے میں آکم الحاکمین کا اعلان ہے کہ یہ یہ جانور ہی نہیں بلکہ جانور سے بھی بدتر ہے پھر اب کوئی وقوفی ہوگا بھائی جو ان باتوں کو نہ سمجھے گا نہ اس کے عمل کی کوشش تو کریں کوئی ٹوٹے پوچھے صحیح کوشش تو کرنا شروع کریں عقیدہ تو درست کریں دل تو درست کریں کہ ہاں بھائی یہ کام کرنے کا ہے اگرچہ عمل کمزور رہے وہ اللہ سے مانگتا رہے کہ اللہ ہم کمزور ہیں ہم سے نہیں چلا جا رہا ماحول کی وجہ سے ہم مغلو ہو گئے ہیں تو نہیں چلا جا رہا ہم سے آپ ہمیں ہمت عطا فرما دیجیے اور ایسی صحبتوں کا اہتمام کریں جہاں لوگ دین پر عمل کر رہے ہیں اور ان صحبتوں میں جا کر پر ہمت پیدا ہو جائے گی اہل محبت میں اہل ہمت میں رہے اہل اللہ میں رہے ہمت پیدا ہو جائے گی ایک اور حضرت نے سنایا تھا کہ ایک ناک کٹا آدمی ناک والا آدمی نقطوں کی بستی میں چلا گیا ایسی بستی تھی جہاں سب کی ناک کٹی ہوئی تھی ناک نہیں ہوتی تھی اس پہ بھی ایک قصہ یاد آیا کہ ایک شخص نے کہا آپ نے نوبت سے کہ دیکھو ابھی جو مہمان آنے والے ہیں تو ان کی ناک کے بارے میں کوئی سوال نہ کرنا وہ نہیں کروں گا جب وہ آیا تو ویچارا تھا ہی ناک کٹا تو اس اس نے نے نوکر تھا کہا جی آپ نے کہا تھا ان کی ناک کے بارے میں سوال نہ کرنا ان کی تو ناک ہی نہیں ہے جو ہے وہ چلا گیا نٹوں کی بستی میں جی، اس کی ناک تھی جو اکیلا تھا لیکن سو آدمی بچی میں تھے سو کے سو نام کٹے ہوئے جب انہوں نے دیکھا ناک والا ان کے لیے عجیب سی چیز او دیکھو نکو آ گیا نکو نکو مانی ناک والا کہتے نا نکو بن جاؤ گے کیا مطلب ہے نکو ناک والی تو عزت کی چیز ہے بھائی ناک جس کے نہ ہو وہ تو عزت نہیں ہے جس کے ناک ہے وہ عزت والا ہے بتائیے تو اب وہ چلا گیا اب جب سو آدمی جہاں جا رہا کہہ رہے ارے نکو آ گیا ادھر گیا وہ لوگ کہہ رہے ہیں سب نکتے وہ کہہ رہے نکو آ گیا تو آج وہی معاملہ ہو گیا کہ جو دین پر چل رہا ہے لوگ ہر لوگ اس کا مذاق زیادہ تر لوگ اس کا مذاق اڑاتے ہیں مولوی ہو گیا ہے ملا ہو گیا ارے حضرت خانگی رحمۃ اللہ نے وہ کسی نے لکھا کہ حضرت جب سے جاری رکھی ہے لوگ میرا مذاق اڑا رہے ہیں لوگ ہنس رہے ہیں تو حضرت نے کیا لکھا دیکھو کتنی سبق آمد بات حضرت نے فرمایا آج ان کو ہنسنے دو کل تمہیں ہونا نہیں پڑے گا ہم انجام پہ نظر رکھیں کہ ہمارا انجام ہمیں کس کے پاس لوٹ کر جانا ہے ہمارا انجام کیا ہونے والا ہے ٹھیک ہے یہ دنیا تو آتی ہے تھوڑے دن بعد دنیا سے چلے جانا ہے اب جو نئی زندگی ہوگی وہاں کون ہمارا مالک کون آپ کا ملاقی نہیں ہے کون ہمارے فیصلے کرے گا جنت دلط کا فیصلہ کون کرے گا اور اس نے جو ہے ہمیں کیا طریقہ بتایا ہے جنت حاصل کرنے کا اور دو سے بچنے کا عقل مند آدمی پھر اس پہ اور کرے گا کہ نہیں کرے گا تو ٹھیک ہے اگر کمزوری ہے تو اللہ سے مانگے اور ایسی صحبتوں کا اہتمام کرے جہاں پر یہ ہمت ملتی ہے اس کو بھی توقع ہو جائے گی ان شاء اللہ کمر جیسے انجم میں روشن آپ کے من کے لیے اختر کے تارے کو کہتے ہیں اکثر کے تارے کی جمع کمر جیسے انجم میں روشن آپ کے من کے لیے لے او کمر جیسے انجم میں روشن آپ تھے اکثر نورے سنت کو مکام کیا تجلی کی چیرے بھیا آپ آپ کی شان کو اس طرح دینتے کتنا بیان آپ کی کشانے بین انتہا کو اس طرح ن گیا میں آپ کی کشان بین انتہا کو اس طرح لائے نندر گیا اس طرح لائے نندر گیا میں سنت میں لاؤ بتاؤں کیا جمع رات ہے کل جمعہ ہے اور کل بھی بتا دیا تھا کہ جو حجہ کی دس راتیں ہیں یہ اشرہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے اشرے کی قسم بھی اٹھائی ہے اس کی فضیلت کی وجہ سے دس راتے ہیں جب ان حج سے لے کے دس تک یہ بہت ہی مبارک ہیں اور حضور اب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ زمانہ عبادت کے لیے بہترین زمانہ ہے حجی سے پاک آئے بھی تھا اس میں حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ یہ دس راتیں دس راتوں کا زمانہ یہ بہترین زمانہ ہے عبادت کے لیے اس لیے کہ دس کی دس راتوں میں سے ہر رات کو جاگنے کا عبادت کرنے کا ثواب شب قدر کی عبادت کے برابر شب قدر یعنی رمضان شریف کے دو آخری اشرے میں تلاش کرنے کا حکم ہے کوئی ایک رات شب قدر کی ہے جو ہزار مہینوں سے بہتر ہے اس کی فضیلت کی لیکن یہ دس کی دس راتیں یقینی طور پر شب قدر اس کو ڈھونڈنے کی بھی ضرورت نہیں اس کی ہم قدر کرنی ہے یہ راتیں کم از کم کم از کم کم از کم اتنا کام تو ہر آدمی کر ہی سکتا ہے جس میں کوئی محنت نہیں کوئی مشقت نہیں کوئی پیسہ خرچ نہیں کہ اس میں گناہ سے بچ جائے نگاہ کی حفاظت کر لے نہ سے اور بیوی لڑکوں سے نگاہ کی حفاظت کرے زبان کی حفاظت کرے زبان کے بڑے بڑے گناہ ہیں غیبت ہے جھوٹ ہے چوری ہے زبان سے کسی کو ایسی بات کہہ دی اذیت پہنچا دی والدین کو اذیت پہنچا دیتے ہیں بعض اوقات زبان کو سنبھال کے رکھنا ہاں۔ اور دل کی حفاظت یہ ہے کہ دل میں بھی گندے خیالات گناہوں کے خیالات نہ لانا نامحرموں کے خیالات نہ لانا اور جو بادنی بیماریاں ہیں عجب کی تکبر کی اور حسد کی اور سے دنیا کی دنیا کی محبت اور دوست کی نہ کسی سے دشمنی رکھنا اپنے دل کو بھی بالکل پاک اور صاف رکھنا کم از کم ان راتوں میں تو ہم اس چیز کا تو اہتمام کریں میں بھی اور سب کو جہاں تک ہماری آواز جا رہی ہے اللہ پاک ہم سب کو توفیق نصیب ہے کیونکہ گناہ سے بچنا اتنی بڑی عبادت ہے لیکن اس کو لوگ بہت کم جانتے ہیں زیادہ تر یہی سمجھتے ہیں کہ جب تک تلاوت نہ کری جب تک اللہ اللہ نہیں کی جب تک نوافل نہ پڑے عبادت نہیں ہوئی تو یہ تو کرنا ہے تلاوت جتنی ہو سکے تلاوت کر لے تھوڑے سا ذکر روزگار کر لے اور تھوڑا سا ضرور شریف ہو کچھ استفار کر لے اور کچھ نوافل پڑھ لے گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ بھی اگر عبادت کر لی ان شاء اللہ یہ بہت بڑا خزانہ جمع ہو جائے گا مایوس ہونے کی بات نہیں ہے اللہ تھوڑے عمل سے بھی بہت عطا فرمانے والے ہیں کوئی کمزور آدمی یہ نہیں کر سکتا تھوڑا سا کر لے ان شاء اللہ تعالیٰ وہ قبول ہو گیا تو بہت بڑا خزانہ اس نے جمع کر لیا بس ہے کہ کرنے کے بعد اکڑے نہیں کہ ہم نے بہت کچھ کر لیا اللہ سے بھی مانگ کرے کہ اللہ قبول فرما لیجیے اگر آپ نے قبول نہ کیا تو ہم کہاں جائیں گے کیونکہ ہماری ہر عبادت ذکر و آپ کے لائق تو ہم کر نہیں سکتے یعنی آپ کی مہربانی ہوگی کہ اس ٹوٹے عمل کو قبول فرما لے اور جو شب و قدر کی دعا ہے اللہ کا کریم کئی منتخب یہ تو سارے سال مانگ سکتے ہیں کوئی ضروری نہیں ہے کہ بس یہ شب قدر ہی میں پڑھنی کا مضمون بتا رہا ہے ہر وقت بندے کو معافی کی ضرورت ہے ہر وقت بندہ فتح کار ہے گناہ سرزد ہوتے رہتے ہیں تو یہ دعا ہر ہر رات میں مانگ سکتے ہیں ہر روز دن میں مانگ سکتے ہیں لیکن ان راتوں میں بھی اس کا اہتمام کر لیں اسی طرح جو ہمت والا ہے طاقت والا ہے جسے مضبوط ہے کر سکتا ہے تعمل تو ہر روزہ بھی رکھ لیں دس روزے رکھ لیں کوئی مشکل کام نہیں جہاں اللہ تعالیٰ مہینے کے طاقت دیتے ہیں پورا مہینہ دس روزے رکھ لیں تو اس میں ہر روز کا روزہ جو ایک دن کا روزہ ہے ایک سال نہ پھر لوگوں کا سوال کو مل جائے گا اور آخری دن جو ہے آرفے والا دن جسے کہتے ہیں وہ تو ان سب ان سب دنوں کا وہ ایک سردار ہے وہ سب سب دنوں سے زیادہ فضیلت والا ہے سب سے بڑھیا آربے والا دن اور یوم نہر کے متعلق خاص بات مودی صاحب نے لکھی ہے کہ یوم نہر جو ہے وہ ایک خاص دن ایسا ہے جس کی رات کوئی نہیں عرفے والا دن جو ہے اس کی رات جو جیسے آج جمعرات ہے اس کو ہم کیا کہیں گے شب جمعہ جمعے کی رات ہے یہ جمعرات نام کی اس کا جمعرات ہے شب جمعہ کی رات ہے لیکن یوم نہر جو ہے اس کی رات جو پچھلی رات ہے نوی دلحج کی اور اس کے بعد جو اگلی اگلی جو رات آتی ہے دس دلحج کی وہ دس دلحج کی رات نہیں ہوتی اور ثابت اس کو کیسے کیا ہے کہ وہ عرفات کے اندر جو قیام ہوتا ہے وہ اگر صبح سال سے پہلے پہلے عرفات میں ایک لمحہ بھی قیام کر لے تو اس کا حج ادا ہو جائے گا جو سب سے بڑا رکن حج کا ہے تو وہ رات جو ہے یہ اس کے بعد جو صبح ہے وہ اس کی کوئی رات نہیں یہ خاص صبح نہیں اور بعض مفسرین نے فرمایا ہے کہ وہ شفری ولوطر جو آگے فرمایا ہے تو شفر مانے جو ہے وہ یہ یہی یہی دن مراد ہے تو بہرحال بارہ یہ تو ایک باریک باریک کا مسئلہ ہے اس کی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے مقصد کہنے کا یہ ہے کہ یہ دس رات ہے اور آج جمعرات جو ہے شب جمعہ ہے یہ بھی مبارکات ہوتی ہے اور مغرب کے بعد ہی سے جمعے کے تمام اعمال اس میں کیے جا سکتے ہیں ویسے ہی جواب ملے گا جیسے جمعے کو کرتے لہٰذا ایک بات جو خاص بتاتے رہتے ہیں جمعے کے اعمال کے علاوہ مردوں کے لیے تو اور مرد و خواتین کے لیے کہ شریف کی کثرت رکھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ جمعے کے دن ان پر ضرور شریف کی کثرت کیا کرو تو تھوڑا تھوڑا بہت کر لیں ان شاء اللہ تھوڑا بھی بہت ہو جائے اللہ تعالیٰ دل دیکھتے ہیں اچھی نیت سے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا حق ہے دیکھو اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم قربانیاں نہ دیتے تو آج دن ہم تک نہیں پہنچ سکتا تھا ہے نا اس قوم کو جس قوم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لہو لہان کیا پتھروں کی بارش کی اور فرشتے حاضر ہوئے اللہ کا غضب نازل ہونے کو تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ بس حکم دے دیں تو ہم ان دونوں پہاڑوں کو ملا دیں تاکہ یہ قوم کس جائے اتنا غصہ نہ لیکن وہ نبی رحمت تھے رحمت اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا ہے شاید ان میں سے کوئی مسلمان ہو جائے اب معلوم نہیں کہ ہم تک دین ہو سکتا ہے اسی نسل میں سے کوئی مسلمان ہو گیا ہو دیکھو اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما دیتے کہ آئیں کو فیس کے برابر کر دو نہیں ہمیں بہت تکلیف پہنچائی پھر کیا ہوتا ہو سکتا ہے کہ آج جو دین ہمیں ملا ہے وہیں سے ملا ہو تو ہم تک دین نہ پہنچتا یہ کس کی مہربانی کس کا احسان ایسے ہی سینکڑوں ہزاروں کروڑوں احسانات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس لیے آپ کی محبت کا حق سمجھ کر یہ نہیں کہ ہم نے ضرور شریف پڑھا تو کوئی کمال نہیں ہم پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت بڑا بڑا حق ہے اس حق سمجھ کر تھوڑا سا تو روشنی آپ کی محبت میں پڑ گئی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق اللہ دین کی سمجھ کیجیے دین کی سمجھ بڑی قیمتی ہے دین صرف یہ نہیں ہے کہ ہاتھ کیسے باندھنا ہے نماز کیسے پڑھنی ہے کرنا ہے دین کی سمجھ ہے کب کس بات کا موقع ہے اور اس بات کو سمجھنے کے لیے اس کے آگے ٹھیک سے نہیں کر دیتے اتنے دور رکھا ہوں ہے جب کرائی ہے تو پھر ٹھیک سے رکھنا چاہیے دین کی سمجھ جو ہے وہ بڑی چیز ہے اور دین کی سمجھ عطا ہوتی ہے بزرگوں سے ہاں۔ نہ کتابوں سے نمازوں سے سے پیدا دین ہوتا ہے بزرگوں کی سے ورنہ سب یہ دین اگر جس طرح عام لوگ سمجھتے ہیں بے اعتدالی کی طرف چل جاتے ہیں اعتدال نہیں رہتا عید میں اعتدال اعتقال ہوا ہے نا عید کے موقع پہ جو بیان کرتا ہے دین میں اعتدال جو ہے بزرگوں کے بزرگوں سے ملتا ہے کیا چیز ہے کوئی ستانے والی چیز تھوڑی ہے پریشان رکھنے والی چیز تھوڑی ہے ایسے ہی خوش لوگوں نے جو ہے دین کو مشکل بنا دیا اب ہنسنا منع ہے بتائیے طبیعت میں فرحاتی نہ رہے انسان کے بشاشتی نہ رہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہنسے ایک ایک موقع پر تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کیا دعا دی کہ اللہ حسن یا رسول اللہ وسلم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ آپ کو ہنستا ہنساتا رکھے مراد اس کی تفسیر یہ ہے کہ ادام اللہ فرح کہ آپ کی آپ کو اللہ تعالیٰ فرحت فرمایا فرمائے دیکھیے اب یہ کوئی دین ہے کہ ہر وقت منہ بنائے لٹکائے رکھو اور بس کی ہاتھ میں جلاد بنے ہوئے ہیں گھر میں داخل ہو رہے ہیں کی طرح بازے لوگ ہیں ایسے جو باہر جو ہے وہ خوب متوازے رہتے ہیں جی جناب اور حاضر جناب کرتے ہیں جب گھر میں داخل ہوتے ہیں تو ایک کمزور مخلوق گھر میں بیوی سارا سارا جو ہے وہ سارے کا سارا گوبر اپنے اپنا گوبر اپنا گوبر سارا وہ بچاری پہ ڈال دیتے گوبر گندگی اور نجاست کا پوٹ ہے یہ شخص جو بیویوں پہ بیویوں کو ظلم کرتا ہے کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب نہ لئیم یہ کمینہ شخص یہ اس کمزور مخلوق پہ کمی نہ شخص غالب ہو جاتا ہے کمی نہ ہے وہ عالم کو کس کی پر اتنی پاک زبان معصوم زبان کیا کہہ رہی ہے کیا لفظ استعمال کر کمی نہ ہے وہ آدمی جو بیویوں کے پر ظلم کرتا ہے یہ یہ چیزیں جو ہیں یہ کون سکھاتا ہے بتائیے یہ ہمارے بزرگوں نے ہم کو سکھایا کر کے بھی دکھایا صرف سکھایا نہیں بولا نہیں کرتے بھی دکھایا بس شیطان آدمی اور شیطان جو باہر متوازے رہتا ہے شیخ کے سامنے متوازے ہیں اور بیویوں کو جا کے ظلم کرتا ہے طرح طرح کی بات کبھی زبان سے اذیت پہنچا رہا ہے کبھی ایسے بھی لوگ ہیں جو ہاتھ سے اذیت پہنچاتے ہیں مارتے ہیں پٹائی کرتے ہیں ایسے بھی لوگ ہیں قیامت کے دن اللہ پکڑے گا اگر توبہ نہیں کی تو قیامت کے دن اللہ ان کو پکڑے گا اور ان کو مزہ چکھا دے گا کہ ہم نے قرآن پاک میں جو تعلیم دی تھی کہ وہاں شروع ہوں نہ معروف ان کے ساتھ نرم برتاؤ اور تم نے ان کے ساتھ یہ کیسا برتاؤ کیا جی جو آدمی بیویوں پر ظلم کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو سخت پکڑ کرے اگر توبہ نہیں کی اور اگر بیوی پر ظلم کیا ہے تو اس سے معافی مانگے اس کا طریقہ پوچھے کہ کیسے معافی مانگنی ہے اس کے بھی طریقہ ہے کام لیکن جو آدمی ظلم کر رہا ہے بیویوں کے اوپر اس اس کو اللہ تعالیٰ سب پکڑ کرے اگر اس نے توبہ نہیں کی اور معافی نہیں مانگی دنیا ہی میں اس کو مزہ چکھا دیں چلو بھائی